سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم اپنے اورات یعنی سطر والے مقامات میں سے کسے دیکھ سکتے ہیں اور کسے نہیں دیکھ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی اور لانڈی کے علاوہ باقی سب لوگوں سے اپنے اورا کی حفاظت کر معاویہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں تو آپ نے فرمایا اگر تجھ میں یہ استطاعت ہے کہ کوئی بھی تیرے اورا کو نہ دیکھنے پائے تو وہ ہرگز نہ دیکھے معاویہ کہتے ہیں میں نے پوچھا جب کوئی آدمی اکیلا ہو تو آپ نے جواب دیا اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کیا جائے ایک روایت کے مطابق بات سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنی شمگاہ پر رکھا حدیث نمبر تیرہ سو چھیانوے مسند احمد